یعنی نیکی کر کے خوش ہونا ایمان کی علامت ہے یہ بھی یہ تھوڑی تکبر کی بات نہیں ہے شکر ادا کر رہے ہیں دور دور سے دل دل پاکستان بج رہا تھا اب وہاں بیان کیسے ہوتا وہاں تو ماشاء اللہ والے کتابیں تقسیم ہو ہیں ماشاء اللہ آپ کا نیک گمان سے بڑھ کے اللہ بنا دے پاکستان والا پرچہ دے وہ کہاں ہے ہمارا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اصل تو دل حدیث شریف میں کیا آتا ہے دل دل پاکستان بج تھا نا تو حدیث شریف میں کیا آتا ہے اللہ ان فل جسادی مضبطن اذا صلاحت صلاح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو اللہ واح القل تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح ہوگا اس سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہوں گے اگر وہ خراب ہوگا اس سے نکلنے والے سارے امال خراب ہوں گے اللہ وحی القل وہ کیا ہے وہ دل ہے تو بتائیے دل کے اندر جب میوزک گھسے گی تو کیا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں گانا زنا کا منتر ہے تو جب میوزک سنیں گے زنا کے خیالات آئیں گے حضرت مولانا شاہین اقبال اثر صاحب دامود عالیہ کے اشعار ہیں آج کے نوجوان سن لے میری فوا نوجوان ہی گانا گاتے ہیں ناچتے ہیں فرما رہے ہیں کہ سو دشتو دمن تار کے صاحبہ تو چلا ہے کہاں چھوڑ کر گل ستا کیوں تجھے راس آئی ہے فصل ہے رواں خار ہے بس وہاں آج کے نوجوان سن لے میری فوان بال انگریز جیسے کٹائے ہوئے مونچھ حد سے بھی زیادہ بڑھائے ہوئے اور داڑی کو بالکل منڈائے ہوئے کیا مسلمان کے ہیں یہ شایان شام آج کے نوجوان سن لے میری فوام تو حسینوں کے چکر میں پھرتا ہے کیوں تجھ کو ہرگز ملے گا نہ اس میں سوکوں تجھ کو برباد کر دے گا تیرا جنو ہے تیرے سامنے ذلتوں کا کنواں آج کے نوجوان سن لے میری فغام وقت ٹی وی بنا پاس ہوتا نہیں دور سر سے یہ خناس ہوتا نہیں تجھ کو غفلت کا احساس ہوتا نہیں کہیں ایسا نہ ہو پھٹ پڑے آسمان آج کے نوجوان سن لے میری فو ٹائم ٹی وی بنا پاس ہوتا ہی نہیں کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں بھائی اتنی عمر ہو گئی کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں کوڑا کرکٹ دیکھ رہے ہیں اب یہ گانوں کے بارے میں گانے سننا جائز نہیں ہے فرماتے ہیں بھلے ملی نغموں کے ساتھ گانے ہوں یہ میوزک بدری اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے چودہ اگست کے دن گانے گانا ناچنا بھنگنا ڈالنا لڑکیوں کا ناچنا اور یعنی کافروں کے طریقوں پہ اپنانا پاکستان اس لیے تھوڑی آزاد ہوا تھا کہ ہم گانے اور ناچے گائے بلکہ اس لیے ہم لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئیں کہ ہم شریعت پہ عمل کر کے یہاں پہ دکھائیں آزادی کے ساتھ یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے داڑھی رکھنے میں کوئی پابندی تھوڑی ہے یا پردہ کرنے میں کوئی پابندی ہے کیسے کیسے ملک یہاں پردہ کرنے میں پابندی ہے اب یہاں پہ پابندی نہیں ہے اور زیادہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ پردہ بے پردہ ہو رہی ہیں فیس بک کی وجہ سے یوٹیوب اور انگریزی کلچر کی وجہ سے اور ٹی وی کے اوپر جو دیکھ رہی ہیں اس کی وجہ سے اور اخبار کی وجہ سے فرما رہے ہیں میں نے مانا کے گانوں میں بھی ہے کشش عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں آج کے نوجوان سن لے میری فوار تجھ کو شاید یہ بات تجھ کو شاید کہ یہ بات معلوم ہے ٹخنے ڈھکنا شریعت میں مضموم ہے نظر رحمت سے وہ شخص محروم ہے جس کے ٹخنے رہے پائچوں سے نہام آج کے نوجوان سن لے میری فوغا یعنی مردوں کو ٹخنے کھولنا فرض ہے واجب ہے جو ٹخنے چھپاتا ہے وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا داڑھی رکھنا یہ مانا ہے مشکل مگر روزے میں شہری آقا نے پوچھا اگر صلی اللہ علیہ وسلم میری سور میری صورت میں کیا نقص آیا نظر کیا کہے گا جوابن بتا تو وہاں آج کے نوجوان سن لے میری فغام فرما رہے ہیں کہ امت مسلم پر تو بن آئی ہے اور تو گیند بلے کا شہد آئی ہے تجھ پہ کیوں اس قدر بے حسی چھائی ہے کیوں نہیں لیتا ہاتھوں میں تیروں کا ماں آج کے نوجوان سن لے میری فوان راہ سنت پہ چلنے کی کوشش تو کر زندگی کا رخ بدلنے کی کوشش تو کر گر رہا ہے سنبھلنے کی کوشش تو کر تیری محنت نہیں جائے گی رائے گا آج کے نوجوان سن لے میری فوان میں بتاؤں تیری خستہ حالی کا حل نفس و شیتا کے جال سے اب تو نکل چھوڑ کاٹوں کا ماحول گلشن کو چل لطف دونوں جہانوں کا پائے جہاں آج کے نوجوان سن لے میری فوگا آج کے نوجوان سن لے میری فوگا اب یہ اصد صاحب نے ایک اور بنائے جن کو بہت شوق ہے نا واٹس ایپ واٹس ڈاؤن پہ میسج کرنے کا فرماتے ہیں کبھی کرتا ہے میسج اور کبھی ای میل کرتا ہے کبھی کرتا ہے میسج اور کبھی ای میل کرتا ہے جو ٹائم پاس کرتا ہے وہ ٹائم فیل کرتا ہے جو ٹائم پاس کرتا ہے وہ ٹائم فیل کرتا ہے کسی بھی کام کا رہتا نہیں دنیا اقبا کے جو اپنے قیمتی اوقات نظر کھیل کرتا ہے یعنی جو ویڈیو گیم کھیلتا ہے موبائل کے اوپر وہ وقت جو ہے فیل کر رہا ہے ٹائم پاس نہیں کر رہا ٹائم فیل کر رہا ہے یقیناً اس کے دل میں میل ہے عشق مجازی کا وہ فاسق ہے جو خود کو عاشق فی میل کرتا ہے فیمل کہتے ہیں جو لڑکیوں کا عاشق ہے وہ جو ہے اپنا ٹائم جو ہے دل میں میل لے کر آ رہا ہے یقیناً اس کے دل میں میل ہے عشق مجازی کا وہ فاسق ہے جو خود کو عاشق فی میل کرتا ہے سکون و چین و و راحت پائے گا کیوں کر جو خود کو غرق فکر دال آٹا تیل کرتا ہے کبھی کرتا ہے میسج اور کبھی ای میل کرتا ہے جو ٹائم پاس کرتا ہے وہ ٹائم فیل کرتا ہے کبھی واٹس ایپ پہ میسج ہوتے ہیں کبھی ایف بی پہ ہوتے ہیں <laughs> یعنی فیس بک پہ وہ وہ وہ ٹائم ٹائم ٹائم ٹائم پاس پاس نہیں کر جو کرتا کرتا ہے ہے فیل اب حضرت والا یہ اثر صاحب ہیں وہ کھلے عام ماشاء اللہ اشار کہتے ہیں آسان اردو میں حضرت مولانا شاہین اقبال اثر صاحب داون دا عالیہ یعنی سترہ سال یا اٹھارہ سال کی جوانی میں میرے شیخ سے بیت ہو گئے تھے ماشاء اللہ اب یہاں نہیں ملتا کوئی شخص بھی سادہ مادہ پرستی نے کر دیا ہے ہمیں مادہ <laughs> یہی سب لڑکی نظر آتے ہیں جاڑی منڈا کے ٹائٹ جینس کی پینٹیں پہن کے اور بالکل لڑکی بنو گے لڑکا تھوڑی ہو مرد تو داڑھی رکھتا ہے بیوقوف اب یہاں نہیں ملتا کوئی شخص بھی سادہ مادہ پرستی نے کر دیا ہم سب کو مادہ فیمل گئے میل بنایا تھا فیمل بنے ہو بیوقوف کر کے سرجری کر کے سرجری دادی بن رہی ہے شہزادی کر کے سرجری دادی بن رہی ہے شہزادی بال کر کے کالے اب نوجوان بنے ہیں دادا جینس سے جینس سے جب سے پہنی ہے شی بھی لگ رہی ہے ہی شی اور ہی جینس نے جب سے پہنی ہے شی بھی لگ رہی ہے ہی بال چٹیا کروا کر نر بھی بن گئے ہیں مادا مادا کہتے ہیں لڑکی کو مادا کس کو کہتے ہیں فیمیل کو ہیں میل کو مشرقی روایت سے ان کو شرم آتی ہے مغربی ثقافت کے اس قدر ہیں دل دادا جب سے اپنے آقا کے دین سے ہوئے آزاد غیر کی غلامی پر ہو گئے ہیں آمادہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ چھوڑیں گے تو یہ یہودیوں کے طریقے اپنائیں گے وہ چڈی پہنیں گے تم بھی چڈی پہنو وہ ننگے ہو جائیں گے تم بھی ننگے ہو جاؤ ہو جاؤ ننگے پھر کیا جہنم میں جلنا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کے طریقے کامل نہیں ہے کیا یہ جو غیروں کے طریقے ہم اپناتے ہیں آج بھول کر بھی تو تو, تو یاد آج بھول کر بھی تو یاد وہ نہیں آتا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کل کیا تھا جو وعدہ کالو بلا اللہ بے رب میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم نے سب نے روحوں نے کہا تھا کالو بلا اے اللہ ہمارے رب ہیں اور ہم اس کو بھول گئے اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے اہل تقوا کی سو مل کے آپ سب میرے ساتھ اشار کی مجلس ہو رہی ہے اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے نور سنت سے چہرا سجا لیجئے نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے روز میں شر شفات سے محروم ہو روز میں شر شفات سے محروم ہو اپنی مونچھے نہ اتنی بڑھا لیجئے اپنی منہ نہ اتنی بڑھا لیجئے بال سر پر نہ انگریزی رکھیے جناب بال سر پر نہ انگریزی رکھیے جناب ان کو سنت سمجھ کر کٹا لیجئے ان کو سنت سمجھ کر کٹالیجیے ٹخن ڈھک ڈھکنا گنا ہے کبیراہ جی ٹخن ڈھک نہ گنا ہے کبیراہ جی کفن ڈھکنا گنا ہے ہے جی اپنی شلوار اوپر اٹھا لیجیے اپنی پینٹوں کو اوپر اٹھا لیجیے اپنی لنگی کو اوپر اٹھا لیجیے اپنی شلوار اوپر اٹھا لیجیے ٹخنوں سے اوپر اٹھا لیں زیادہ بھی اوپر نہیں اٹھانا ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے مردوں کو عورتوں کو ٹکنے کا حکم ہے مردوں کو کھولنے کا حکم ہے آسان اردو میں ہے کہ نہیں کتنے پیارے اشعار ہیں ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی اپنی نظروں کو جھکا لیجئے اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے فوراً جھکانا ہے یہ نہیں کہ تاڑو نمبر ون بنے ہوئے اور جو ہے بس زبانوں کے تھوڑا کنٹرول کر رہا ہوں تاڑو کے ساتھ کیا محاورہ لگتا ہے آپ سمجھ جائیں <laughs> دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے اپنے کانوں سے نغمے نہ سنیے کبھی اپنے کانوں سے گانے نہ سنیے کبھی ان کو قہر خدا سے بچا لیجئے ان کو قہر خدا سے بچا لیجئے اپنے قابو میں رکھیے خود اپنی زبان رفیق آپ آگے آ جائیں نا کیا میسج میں لگے ہو کل تو چلے آئیں گے ہم بیان سن لو اپنی قابو میں رکھیے خود اپنی زبان اس سے مت کام بے فائدہ لیجئے اشک جاری نہیں ہو اگر آنکھ سے رونے والوں کی صورت بنا لیجئے رونے والوں کی صورت بنا لیجئے پڑھ کے دو رکاتے آپ حاجات کی پڑھ کے دو رکاتے آپ حاجات کی اپنے مولا کو رو کر منا لیجئے اپنے مولا کو رو کر منا لیجئے جن کی رحمت کے ہیں ہم سب امیدوار جن کی رحمت کے ہیں آپ امیدوار ان کے پیار پیاروں کی صورت بنا لیجیے ان کے پیاروں کی صورت بنا لیجیے اے اثر قرب حق چاہیے تو جگہ اے اللہ کا قرب اگر چاہیے تو کیا کرنا چاہیے اے اثر قرب حق چاہیے تو جگہ اہل تقوا کے دل میں بنا لیجئے اہل تقوا کے دل میں بنا لیجئے اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے قرآن پڑھ کر گھر جب آیا ابو کو بھی گھر پر پایا اچھلا کودا رویا گایا پھر من نے شیر سنایا او ابو ابو داڑھی رکھ لیں یہ او میں نے جامو سے کیا ہے تاکہ حلال مزہ لے لیں دل دل پاکستان سے تو جان چھٹے ابو ابو داڑھی رکھ لیں ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں قاری صاحب نے فرمایا داڑھی کو واجب بتلایا پیار محبت سے سمجھایا پھر ہم کو یہ شیر سکھایا ابو ابو داڑھی رکھ لیں ہو ہو ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں پیارے آقا جیسی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا جیسی صورت ملتی ہے داڑھی سے عزت کر لے ہمت کر لے ہمت ابو ابو داڑھی رکھ لے ہو ہو ذائقہ سنت کا بھی چکھ لے جائز مزہ لے رہے ہیں بھائی لینے دو زندہ جب یہ سنت ہوگی رحمت ہوگی برکت ہوگی اقبا میں بھی شفاعت ہوگی ارے دنیا میں بھی عزت ہوگی ابو ابو داڑھی رکھ لیں ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں یہ بالکل صحیح مریدوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے <laughs> یوں جھوم رہا ہے بالکل عاشقانہ رنگ ہے اس کا ماشاءاللہ اللہ معرومی جیسا <laughs> تو چھوٹا کتنے سال کا ہے ساڑھے تین سال کے بچے کی حالت تو دیکھو اور آج کل کے نوجوانوں کے پاگلوں کو دیکھو <laughs> شرم آنی چاہیے اس کو دیکھ کے سبق حاصل کریں <laughs> داڑی وجہ بخشائش ہے مومن کی یہ آرائش ہے دادی کی بھی یہ خواہش ہے امی کی بھی فرمائش ہے ارے ابو ابو داڑھی رکھ لیں ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں اب آگے اس کا نقصان بتا رہے ہیں وقت ہو جایا خرچ ہو پیسے جلیٹ بلو تھری میں ہوتے ہیں نا خرچ نہیں ہوتے کیا <laughs> مشین چلانے میں پیسے خرچ ہوتے ہیں وقت ہو جایا خرچ ہو پیسے ارے داڑھی منڈائے ایسے ویسے میں بتلاؤں بات یہ کیسے ارے لگتے ہیں آپ امی جیسے ابو ابو داڑھی رکھ لیں ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں مزہ آ رہا ہے اب نماز فجر کا سن لیجئے ہم سب کو اٹھنا ہے اثر اول تو آدھی رات تک سویا نہیں جاتا جو سو جائیں تو قبل از چاشت پھر جاگا نہیں جاتا جو گرمی ہو تو بستر دیر تک چھوڑا نہیں جاتا <laughs> جو سردی ہو تو پھر کمبل سے نکلا ہی نہیں جاتا جبھی ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا جبھی ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا وظیفہ گر بتا دے تو پڑھا کیا کیا نہیں جاتا اگر لکھنے پہ آ جائے تو کیا لکھا نہیں جاتا برائی کا تو کوئی کام بھی دیکھا نہیں جاتا کبھی ضائع کوئی موقع بھلائی کا نہیں جاتا مگر ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا ان کا مطلب سب کو ہی اشارہ ہے <laughs> میں اپنی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں ان کی طرف خاص توجہ ہے مگر ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا نہ ہرگز نیک کاموں میں کبھی تاخیر کرتے ہیں ارے مساجد اور مدارس شہر میں تعمیر کرتے ہیں وہ اصلاحی مضامی روز و شب تحریر کرتے ہیں ہے ترا کہ شب کو دیر تک تقریر کرتے ہیں مگر ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا مگر مگر ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا انہیں تسلیم ہے محفوظ یوں نسبت نہیں رہتی فضائے فجر سے اللہ کی قربت نہیں رہتی بجا ہے دن ڈھلے تک نیند سے صحت نہیں رہتی وہ یہ بھی جانتے ہیں رزق میں برکت نہیں رہتی مگر ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا مگر ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا اب سنیے گا کرکٹ میچ کے دیوانوں کے لیے پاگلوں کے لیے یہ شعر ہے سفر در پیش ہو ان کو تو قبل فجر اٹھ جائیں یعنی ٹرین نکل رہی ہے چار بجے کی ٹرین ہے تو تین بجے اسٹیشن پہنچ جائیں گے سفر در پیش ہو ان کو تو قبل از وقت اٹھ جائیں اگر ہو میچ کرکٹ کا تو شب بھی فرمائیں جو ہو سکوں کی جھنکاریں پلاٹ مل جائے کارنر کا جو سک جو ہو سکوں کی جھنکاریں پلک تک بھی نہ جھپکائیں بلائے دوست اگر کوئی تو آدھی رات تک جائیں مگر ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا شیخ تو چماٹا بھی لگا سکتا ہے مفتی شاہ مولانا شاہ وسی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں چماٹوں کی آواز آتی تھی مگر آج کے زمانے ایسا نہیں ہوتا وہ مفتی مولانا شاہ وسی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے چماٹے بھی اور جب وہ چماٹ لگاتے تھے تو مرید پیار کرتا تھا جزاک اللہ کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے میں چماٹا لگائے اللہ والوں کے چماٹوں میں بھی اثر ہوتا ہے حضرت شاہ مولانا شاہ شفری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ مولانا ہدایت اللہ صاحب کو ایک چانٹا لگایا تھا کسی بات پر صرف تجویز غلط ہوئی تھی نماز کے اندر <laughs> وہ ایک چماٹا لگا پورا بنگلہ دیش ان کا دیوانہ ہو گیا فرمایا ایک چانٹے میں یہ حال ہے تو پھر اس کے بعد دو چانٹے ہوتے تو کیا ہوتا پوری دنیا ان کے قدموں میں آتی اور حضرت تھانوی احمد اللہ کے مرید تھے پھر ہمارے شیخ سے بیت ہوئے پھر اب ان کا انتقال ہو گیا بہت بڑے محدث تھے وہ اب یہ سنیے یہ بھی سب جو ہیں اشعار ہیں اس میں نصیحتیں بھی ہیں ایماں کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے کوے تو نہیں ہو کہ ہو مرغوب غلازت تم ہنس ہو موتی کی غذا کیوں نہیں لیتے تمہیں کوا تھوڑی بنا ہے کہ مردوں کی ذرا نچوڑ کے مردے کو کھاؤ بلکہ تمہیں مسلمان بنا ہے اللہ کا ذکر کرو گناہوں سے بچو انٹرنیٹ کو لات مارو توبہ کرو سچی توبہ کیا ان چکروں میں پڑھ کے بیوی کو ناراض کیا ہوا ہے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے کرتے ہو ماں یعنی کرتے ہو گناہوں کے مرض کو نظر انداز روحانی طبیبوں سے دوا کیوں نہیں لیتے روحانی طبیبوں سے دوا کیوں نہیں لیتے یعنی جان بوجھ کے نگلیکٹ کرتے ہو کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں وہ گناہ کرتا ہوں کیوں نہیں اللہ والوں سے اس کا حل پوچھتے ہو جو مدرسہ فیض القرآن میں جو خطوط آئے تھے انشاءاللہ وہ صبح تک واپس کر دی جائیں گے جواب انشاءاللہ ہو گئے ہیں وہ انشاءاللہ میں یہاں پہنچوا دوں گا فرماتے ہیں کہ ہر بے کسو مجبور کی کرتے ہو خوش آمد ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے سرکار کی صورت سے اگر پیار ہے تم کو صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی سنت سے اگر پیار ہے تم کو رخسار پہ سن سنت کو سجا کیوں نہیں لیتے رخسار پہ سنت کو سجا کیوں نہیں لیتے آپ مزہ کیوں نہیں لے رہے شیخ تو خاموشی بیٹھا ہو تو مزہ آنا چاہیے نہ کہ اگر ارشاد ہو ارشاد کے منصب پہ فائز ہو پھر فرماتے ہیں کیوں مسٹر و ملا کے ہو ماں بہن میرے دوست کیوں مسٹر و ملا کھینچتے لمبے لمبے کھینچ رہے ہوتے ہیں اور عمل زیرو نمبر زیرو بٹا زیرو کیوں مسٹر و ملا کے ہو ماں بہن میرے دوست داڑھی کو تم ایک مٹھی بڑھا کیوں نہیں لیتے داڑھی کو تم ایک مٹھی بڑھا کیوں نہیں لیتے مسٹر کے پاس جب جاتے ہو مسٹر بن جاتے ہو ملا کے پاس جب جاتے ہو ملا بن جاتے ہو کیوں ففٹی ففٹی رہتے ہو ارے میل بن جاؤ فیمل <laughs> اور ایک ای میل ہوتا ہے ففٹی ففٹی کیوں بنتے ہو پورے پورے مسلمان بن جاؤ پھر آگے فرماتے ہیں فرماتے کہتے ہو مرض کبر کا جب تم میں نہیں تو پھر شلوار کو ٹخنوں سے اٹھا کیوں نہیں لیتے شل شلوار کو ٹخنوں سے اٹھا کیوں نہیں لیتے انسانی شرافت کا اگر پاس ہے تم کو انسانی شرافت کا اگر پاس ہے تم کو نفسانی امنگوں کو دبا کیوں نہیں لیتے نفسانی امنگوں کو دبا کیوں نہیں لیتے کب تک تم اٹھاؤ گے یہ غیرت کا جنازہ کب تک تم اٹھاؤ گے یہ غیرت کا جنازہ موبائل کا جنازہ ہی اٹھا کیوں نہیں لیتے جب پتا ہے سو دفعہ ننگی تصویر دیکھ چکے تو کیوں جنازہ نکال کے سادہ موبائل نہیں لیتے ہو چھپ چھپ کے شیخ سے گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں شرم بھی نہیں آتی بے حائی اس میں تو ٹی وی لکھا ہے میں موبائل میں نے کہا ہے کہ جب پتا ہے ہر دفعہ جا کے یہی تقریر کرتا ہوں پھر بھی چھپ چھپ کے کیا مزہ ملا شہبت کے گناہوں میں کچھ بھی مزہ نہیں ملا الٹا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی شیخ کو تو چھوڑ ہی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں امت کے امال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو ان کو تکلیف پہنچانا کیسا نالائق بدھو مسلمان ہے اور کمینی عورت ہے وہ کمینی کہا جائے گا بلکہ یہ تو بہت ہی کم لفظ استعمال کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا ہے مگر توبہ کر لے سچی توبہ کو اوڑھنا بچھوڑا نہ بنائے اگر اسی گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا ابھی ہم اثر میں حضرت والا کا بیان سن رہے تھے حضرت اکثر یہ بیان فرماتے ہیں اگر حدیث میں آتا ہے جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا اگر وہی ننگی تصویر دیکھتے وقت گانے سنتے وقت گندے موبائل پہ تصویریں دیکھتے وقت فیس بک پہ لڑکیوں سے باتیں کرتے وقت موت آ گئی تو پھر کیا حالت ہوگی کہ ماشاء اللہ تقریروں میں بھی آتے تھے بیانات میں ہی بیٹھتے تھے اور خوب چلے بھی لگاتے تھے اور بیانات بھی کرتے تھے اور قاری صاحب بھی تھے اور حافظ صاحب بھی تھے عالم صاحب بھی تھے اور خلیفہ صاحب بھی تھے خانقاہ بھی جاتے تھے مگر یہ گندی تصویریں بھی دیکھتے تھے پھر سب لوگ کیا بولیں گے کوئی بتائے گا کہ ہمارے شوہر یا ہمارے بھائی ہمارا بیٹا یا ہماری بہن ہماری وہ اس طرح گندی تصویریں دیکھتے ہوئے موت آ گئی اس کی تو اس لیے کیوں نہ ہم ابھی سے سچی توبہ کر لیں توبہ کیا ہے اس گناہ سے الگ ہو جائیں جب بار بار اس نے موبائل نے ذلت کے کنویں میں گرایا ہمیں تو اس کو پھینک دینا چاہیے توڑ کے پھینکیں اس کو سادہ موبائل رکھیں فرما رہے ہیں کب تک تم اٹھاؤ گے یہ غیرت کا جنازہ ٹی وی کا جنازہ ہی اٹھا کیوں نہیں لیتے ٹی وی کا جنازہ ہی اٹھا کیوں نہیں لیتے اب آخری شعر ہے مایوس نہ ہوں فرما رہے ہیں ہے داغ جو گنا گناہ کے اثر دامن دل پر ہیں داغ جو گناہ کے اثر دامن دل پر اشکوں کے سمندر میں نہا کیوں نہیں لیتے اشکوں کے سمندر میں نہا کیوں نہیں لیتے اشکوں کے سمندر میں نہا کیوں نہیں لیتے اشکوں کے سمندر میں نہا کیوں نہیں نہیں لیتے اشکوں کے سمندر میں نہا کیوں نہیں لیتے آسو بہاؤ اللہ سے رو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کام بنا دیں گے آئیے ہاں، ماؤں بہنوں سے ہے میری التجا مجھ کو بے شک نصیحت کا کچھ حق نہیں پر میں جذبات کو اپنے کرتا بھی کیا میں بھی بیٹا ہوں یا بھائی ہوں آپ کا میری باتوں کا ہرگز نہ مانے برا ماؤں بہنوں سے ہے یہ میری التجا خود کو پردے میں رکھے برائے خدا بیٹیاں جو کہ پھرتی ہیں یوں بے نقاب سر پہ ماں باپ کے بھی ہے اس کا عذاب کیوں نہ تم نے دیا ان کو در سے حجاب روزے میں شریع پوچھے گا ان سے خدا ماؤں بہنوں سے ہے یہ میری التجا خود کو پردے میں رکھے برائے خدا اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ کھاتے ہیں زہر بھی وہ دوائی کے ساتھ ساتھ پترا ملا شراب کا زمزم کے حوض میں رشوت بھی ہے حلال کمائی کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں وہ زکات بھی لیتے ہیں سود بھی مکھی نگل رہے ہیں ملائی کے ساتھ ساتھ <laughs> غیبت بھی چغلیاں بھی ہے گالی گلوچ بھی غیبت بھی چغلیاں بھی ہے گالی گلوچ بھی روزہ نماز بھی ہے برائی کے ساتھ ساتھ روزہ نماز و ذکر و بھلائی کے ساتھ ساتھ چادر تو اوڑھ لی ہے مگر چہرہ کھلا بھی ہے چادر تو اوڑھ لی ہے مگر چہرہ ہے کھلا پردہ بھی ہے تو جلو نمائی کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی زیادہ اچھی لگتی ہے اسکارف پہن کے تصویر کھنچواتی ہے <laughs> پردہ بھی ہے اور اسکارف بھی پہنا ہوا ہے واہ بھائی واہ <laughs> پردا بھی ہے تو جلو نمائی کے ساتھ ساتھ حسن عمل نہیں ہے مگر حسن زن بہت امید مغفرت ہے ڈھٹائی کے ساتھ ساتھ امید مغفرت ہے ڈھٹائی کے ساتھ ساتھ گر دل ہے پاک تیرا تو آنکھیں خراب کیوں گر دل ہے پاک تیرا تو آنکھیں خراب کیوں کیوں گندگی ہے اتنی صفائی کے ساتھ ساتھ کیوں گندگی ہے اتنی صفائی کے ساتھ ساتھ پیشہ پیشاوروں کے بینک اکاؤنٹس ہیں اثر شاہی بھی چل رہی ہے گدائی کے ساتھ ساتھ یعنی جو پیشاور ہوتے ہیں گداگر ان کے بڑے بڑے بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کو دینا بھی نہیں چاہیے جو مانگنے والے ہوتے ہیں مزہ آ رہا ہے کو کبھی یہ طریقہ بھی ہوتا ہے مولانا شام مگر آواز نہیں کیونکہ بیٹھ گئی ہے بہت زیادہ تو آواز کا مزامت لیں ان اشعار کو دیکھیں کیسی سیدھی سیدھی باتیں پیاری پیاری باتیں حضرت اثر صاحب رحمان خاتم والیہ کو اللہ نے خاص بات اللہ عطا فرمائی کہ وہ جو ہے آسان اردو میں اشعار کہتے ہیں جو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اوپر آواز جاری ہے اب کچھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا دیتے ہیں یہ اشعار میں جب سے ملے بڑا مزہ اس کا لے رہا ہوں روزہ مبارک یاد آ جاتا ہے دل میں نقش گنبد خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے سامنے ان کا روزہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے آقا کے سانچے میں ڈھلنا ہر دم سنت پر چلنا خلد بری کا آسانس تھا کل بھی تھا اور آج بھی ہے جیسے رستہ اس وقت کھلا تھا صاحب کرام کے دور میں آج بھی رستہ کھلا ہوا ہے اتنا آسان ہے سنت پر عمل کر لیں اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے پھر فرماتے ہیں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں جس میں شوق حضوری کے دل میں سمایا گلشن طیبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دل میں سمایا گلشن طیبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے فرما رہے ہیں حزن و علم کیوں راہ میں آئے جب کے صاحب لا تحزن میرا مل جا میرا ماوا کل بھی تھا اور آج بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کیوں کافروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں ہم لوگ کیوں اللہ والوں کو ہارٹ اٹیک کرواتے ہیں ہم لوگ کیوں ان کے اوپر فارج گرواتے ہیں پھر فرما رہے ہیں آخری شعر ہے کہ میری فقیری کیوں نہ میری فقیری کیوں نہ پر ہو مہوے رشک اثر میرا شاہ وہ شاہ بت میرا شاہ وہ شاہ بت کل بھی تھا اور آج بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرا شاہ وہ شاہ بت کل بھی تھا اور آج بھی ہے مزہ آ رہا ہے بھائی ماشاء اللہ اب پاکستان کے بارے میں اشعار پڑھتا ہوں چودہ اگست کے بارے یہ ذرا تیز والے ہیں حدیث شریف میں آتے کوئی یہ نہ بولے اشعار کی مجلس ہو رہی ہے ان من شیر الحکمت لحکمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے جو باتیں لمبے لمبے بیان میں نہیں ہو سکتی وہ اشعار میں ہو جاتی ہیں ہمارے پیارے وطن پاکستان پہ بڑے بڑے علماء کی قربانیاں ہیں کتاب آپ پڑھ لیجیے گا ختم تو نہیں ہو گئی ہوں مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علماء نے قربانیاں دی ہیں تو حضرت مولانا شاہین اقبال اثر صاحب تمالیہ کے اشعار ان کو بتاؤں گا کہ پورے سفر میں آپ ہی کے اشعار پڑھتا رہا میں <laughs> یہ سب ہمارے اسلاف ہیں ماشاء اللہ جب اسلاف بدلتے رہتے ہیں امت کے اسلاف وہ جو پرانے ہوتے ہیں وہ ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے ان کا صدقہ جاری دیکھ لیے ان کی کتابیں کتنی قیامت تک چلتی رہتی ہیں اور آگے جو آگے وہ ان کے طریقے پہ چلتا رہتا ہے وہ بھی اسلاف امت بنتے چلے جاتے ہیں یہ پکڑیے گا اس کو پاکستان کے بارے میں کون ہے جو مر مٹا اس دولت ایمان پر کون ہے جو کھیل بیٹھا خود ہی اپنی جان پر کس نے واری اپنی ہستی عرض پاکستان پر پوچھئے اس سے جو اس کی خاک میں مدفون ہے ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے آج تک شاہد ہے اس کے اے اثر اہل جہاں واقعی آزادی مسلم کا تھا روح رواں حضرت اشرف علی تھانوی کا کارواں بانی پاکستان کا خود آپ کا ممنون ہے ملک کی بنیاد میں علمائے حق کا خون قائد اعظم جنہوں کہا جاتا ہے محمد علی جناح صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے ہمارے اکابرین ان کے پاس جاتے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے اور ماشاء اللہ ان کی نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب یا مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی ان دونوں میں سے کسی ایک حضرات نے پڑھائی اور ماشاء اللہ یہ اعظم محمد علی جناح بہت نیک بہت ہی نیک تھے ماشاء اللہ ان کو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا بڑے بڑے اکابرین نے تو اس لیے ان کے بارے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے اتنا بڑا زبردست پاکستان ہمارے ان کی ان کی قربانیوں سے اور علماء کرام کی قربانیوں سے پاکستان ہمیں ملا تو محمد علی جناح کے لیے زبان کو نہیں کھولنا چاہیے ہم اپنے تو ایپ کو دیکھیں باقاعدہ علماء کرام جاتے تھے اور اتنے اور یہ جو ہے اہل سنت و جماعت میں سے تھے ان کا عقیدہ صحیح تھا کب ہے پوشیدہ کسی سے سعی مولانا ظفر کس سے مخفی ہے شفیع وقت کا سحر و اثر کون ہے شبیر عثمانی سے جگ میں بے خبر روز روشن کی طرح ایک مضمون ہے ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے پاک پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد مجھے ہی پاکستان سے بڑی محبت ہے ہم سعودی عرب سے آتے تھے جہاز لینڈ کرتا تھا لینڈ حضرت فرماتے لینڈ مت کہو کیونکہ لینڈ جو ہے سوئٹزر لینڈ اسکاٹ لینڈ سب میں لینڈ لگا ہوا ہے بہرحال تو بڑا مزہ آتا تھا پاکستان جب پہنچ اس وجہ سے نہیں کہ یہاں لڑکیاں ملیں گی بے پڑتا بلکہ اس وجہ سے یہاں اللہ والے موجود ہیں <laughs> سب کے الگ الگ ہوتے ہیں جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے بہت سے لوگ ہے سعودی عرب سے اس لیے یہاں آتے ہیں مزے لینے کے یہاں لڑکیوں کو پاکستانی لڑکیوں سے ملاقاتیں ہوں گی توبہ توبہ <laughs> اور بھابھی سے سالی سے خالہ زاد تایا جات زاد لڑکیوں سے خاندان والوں سے ملنے جا رہے ہیں تو مردوں سے ملے لڑکیوں سے کیوں ملتے ہیں شرم نہیں آتی بے حیا <laughs> بے حیا ہی کہا جائے گا اور کیا اس کو کوئی حضرت کہیں گے کیا اس کے اپنی بیوی چھوڑ کے سالیوں سے مل رہے نام بھی کیسے ہے سالی پھر سالہ بن جائے گا وہ شخص <laughs> یہ مدرسہ فیض القرآن ہے اس میں زبان پھسلنے پھسلنے دیا کریں مجھے آپ باقی دوسرے بیان میں آ جایا کریں مدنی مسجد والے میں <laughs> شرم نہیں آتی کیا میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں ہنسی تو ہے مگر دل میں بھی تو غم ہے وہ غم حاصل کریں حضرت والا جو ہے حسن مجازی کے خلاف بہت سارے حضرت والا کے اشعار ہیں بہت پیارے اشعار اس میں یاد آ رہے ہیں اس کا نام ہے کہ نام تو بہرا بھول گیا بہت ہی پیارے زبردست اشعار ہیں جو آپ کو سنائے تھے نا میں ٹیلی فون کے اوپر وہ زلف فتنا گر جو فتنا ساما تھی جوانی میں یہ حضرت والا پہلے شعر میں زلف کی تعریف کر رہے ہیں فتنا گر زلف تھی وہ حضرت والا کا شعر ہے وہ گر جو ساما تھی جوانی میں خر بن گئی پیری سے وہ اس دار فانی میں دمے خر بڈھے گدھے کی دم بن گئی جب بوڑھی ہو گئی وہی لڑکی تو بڈھے گدے کی دم ہو گئی وہی وہ جو زلفیں جس کی تم تعریف کرتے تھے فتنا گر تھی وہی <laughs> وہ فتنا گر جو فتنا ساما تھی جوانی میں خر بن گئی پیری سے وہ اس دار فانی میں وہ غمزہ شہرائے آفاق تھا کل خوں فشانی میں غمزہ شہر آفاق یعنی جس کی ابرو اور پلک یہ پلکیں اور یہ آنکھیں یہ پلک حضرت والا فرماتے ہیں محرومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے حسن مجازی کے ایک ایک بات کی رومانٹک مزاج کی ساری سیڑھیاں معلوم ہیں اس کے باوجود میں بچتا ہوں یہ ہوتا ہے اللہ والے فرماتے حضرت والا ہی فرماتے ہیں یعنی اللہ والے جو عاشق مزاج ہوتے ہیں ان کو ساری مطلب گہرائیاں حسن کی معلوم ہوتے ہوئے اس کے بعد پھر وہ بچتے ہیں تو ان کو کتنا مجاہدہ ہوتا ہوگا <laughs> تو فرما رہے ہیں وہ غمزہ شوہر آفاق تھا کل خون فشانی میں وہ پیری سے ہے ننگے خر کی چڑھ روانی میں وہ پیری سے ہے ننگے خر کیچڑ روانی یعنی بوڑھا ہو گیا اب آنکھوں سے کیچڑ بہ رہا ہے اس کے اب اس سے کوئی دل لگائے گا اس کی آنکھوں کے لیے کوئی تعریف کرے گا اس 雅酷比。 اب آگے فرما رہے ہیں سمل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں سمل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہر جوانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی میں اور طائف صاحب کے شعر ہیں آج کے دل کش کومل چہرے آج کے دل کش کومل چہرے کل کے ویرا جنگل چہرے کل کے ویرا جنگل چہرے ایک کہانی ایک فسانہ ایک کہانی ایک فسانہ سرخی کا کاجل چہرے یعنی جو فیس پاؤڈر لگاتی ہیں میک اپ میک اپ سرخی کا کاجل چہرے اور کیا تھا وہ تو آخری شعر ہے نا اس سے پہلے کوئی یاد ہے آنٹیوں کی اب حیرت سے آنٹیوں کی اب حیرت سے تکتے ہیں سب انکل چہرے تکتے ہیں سب انکل چہرے تائب ڈھونڈو تم قبروں میں تائب ڈھونڈو تم قبروں میں مٹی میں گم سندل چہرے مٹی میں گم سندل چہرے ایک کہانی ایک فسانہ سرخی کا جل چہرے کھڑے ہو جاؤ کر کے دکھاؤ کمر جھک کے اس کی ابھی سے جھک گئی ہے کمر <laughs> حضرت والا کا شعر ہے کمر جھک کے مسلے کا مانی ہوئی کمر جھک کے مسلے کا مانی ہوئی اور سر بھی لاؤ کوئی نانا اس کی طرف دیکھیں کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی ایک سامنے کا ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں یہ تو منع ہے ارے آپ کو پتا نہیں ہے ہر بات جب قرآن و حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں ہے یہ صرف اس لیے ہے تاکہ دل میں اتر جائے بات یہ اس کی نہیں ہے حضرت والا فرماتے ہیں میں عزت کو داو پہ لگا کے نصیحت کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے کم از کم کامیڈی شو تو ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر اور حسینوں سے بچنے کے لیے اگر تھوڑا سا کس اس طرح کر کے دکھا دیا عزت کو داؤ پہ لگا کے داڑھی ٹوپی کے ساتھ خادی میں دین ہونے کے ساتھ اس لیے کہ شاید یہ ہوتا جائے میرے دل میں حضرت والا کی بات اور شاید کیا ہوتا جائے تیرے دل میں حضرت والا کی بات اس لیے عزت کو اللہ والے ان کے غلام کبھی کبھار داؤ پہ لگا دیتے ہیں کمر جھک کے مسلے کا مانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی کوئی دادا ہوا دادا کہتا ہے آجا آجا آجا دادی کہتی ہے نا نا نا گردن یوں ہلنے لگی نا اس کے بعد یہ حال ہونے والے حسینوں کا ان سے کوئی پھر دل لگائے گا اور حضرت والا کا شعر یہ دیجیے گا بال کالے سفید ہوتے ہیں بال کالے بال کالے سفید ہوتے ہیں کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا کھا کے کیڑوں نے خاک کر ڈالا کھا کے کیڑوں نے خاک کر ڈالا کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا کور میں کیا کیڑے کھا جائیں گے یہ گال کیڑے کھا جائیں گے یہ آنکھیں کیڑے کھا جائیں گی ہم بیوی سے محبت کرنی ہے جب باہر والی سے نظریں بچائیں گے تو لے دے کے چٹنی روٹی بیوی اچھی لگے گی پھر اس شخص کو اور جو انٹرنیٹ پہ کو لڑکیوں کو دیکھے گا جو بازار کی لڑکیوں کو دیکھے گا جو ایل ایم سی کی یا جی ایم سی کی یا شم شم شم کی یا کسی بھی یونیورسٹی کی لڑکیوں کو دیکھے گا جو باہر صبح سات بجے کھڑی ہوتی ہیں یا چھ بجے مجھے بھی نہیں پتا ٹائم یہ تو ٹائم ٹائمنگ تو آپ لوگوں کو پتا ہوں گے حیدرآباد والے بھائی حیدرآباد کے تو آپ لوگوں کو پتا ہوں گے نا کراچی والے تو ان کو پتا ہوں گے تو تو دیکھنے سے کیا ملے گا مل جائے گی وہ جوتے لگائے گی آج کل لڑکیاں کوئی ملنے والی نہیں ہے ملا ہو کے دیکھتے ہو شرم نہیں آتی ہے بے حیا نالائق شادی شدہ ہو کے بچوں والے باپ ہو کے سینڈل لگے گی وہ بھی لمبی ہل والی منہ میں گھسیڑ دے گی سینڈل <laughs> نانا کو لائے گی اور اپنے بوائے فرینڈ کو بھی لے آئے گی جو دس دس اس نے بنائے ہوئے ایسی کھچائی کروائے گی سب تجھے ماریں گے گنجا کر دیں گے ٹوپی پہنتا ہے اور لڑکیوں کو دیکھتا ہے نالائق حسین <laughs> گنجا ہی کروا دیتے ہیں <laughs> قاری صاحب پہلے بھی نے کہا چلاؤ گاڑی چلاؤ بھائی جب حسین سامنے آئے اس وقت یہ باتیں پھر یاد آئیں گی حضرت والا کا شعر ہے اب حضرت والا کو یاد آتی ہے بہت کبھی کبھار بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے اگر کوئی جاتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر انقلاب زندگی اس کا نام ہے یعنی خوب حسین شکلوں سے ملا کرتے تھے میر مراد نہیں یہاں جو بھی بد نظری کرتا ہے وہ مراد ہے حضرت والا فرماتے میری نظروں میں آٹومیٹک میر فٹ ہو جاتا ہے <laughs> اور میر کو برا بھی نہیں لگتا حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ <laughs> بلکہ وہ خوش ہوتے تھے خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے بھائی اب وہ اللہ والوں سے ملتے ہیں مت کرے تحقیر کوئی میر کی رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے وہ اب کوئی توبہ کر لے اس کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے برکت کے لیے حضرت والا کچھ بات پڑھ دیتا ہوں پھر تھکن بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے صبح زمانی گاؤں میں تھے پھر آخری یہ بیان ہے مگر بہرحال کافی باتیں ہو گئیں الحمد للہ کونو ماس میں کہیں بیان کا ذکر نہیں ہے بیان ہو جائے وہ تو بڑی نعمت ہے صحبت شیخ کا ذکر ہے بس سچوں کے ساتھ رہ پڑو اس میں انوارات خود بخود آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کیونکہ خواتین بھی سن رہی ہیں اس لیے یہ بات کچھ باتیں عرض کرتا ہوں حضرت والا رحمۃ اللہ کی کتاب ہے عارف شیخ العرب مجدد زمانہ پکڑ لیں گے ذرا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کتاب ہے اس میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں عجیب بات ہے ماشاء اللہ عجیب ہی بات نکلی حدیث شریف میں آتا ہے المر والا دینی خلیل ہی کہ انسان اپنے گہرے دوست کا ہوتا ہے تو دیکھ لو فرمانے کسی اللہ والے کو اپنا خلیل بنا لو یعنی گہرا دوست کسی اللہ والے کو بنا لو کزنس وغیرہ کو یا پھر یونیورسٹی والوں کو یا دنیا داروں کو گہرا دوست مت بنائیں ان کو نہیں سمجھیں گے طرح لڑکیاں خواتین ہیں وہ ایسی سہیلیوں کو دوست مت بنائیں جو ہر وقت ٹیلی ویژن کی باتیں کرتی رہتی ہیں لہٰذا کسی برے انسان کو دوست بناؤ گے تو برے بن جاؤ گے اور اچھے انسان کو دوست بناؤ گے تو اچھے ہو جاؤ گے جیسا خلیل ہوگا ویسے اخلاق ہو جائیں گے ایک دیہاتی نے میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمتوں سے عرض کیا حضور میرے آم کے پیڑ سے نیم کی شاخ ٹچ ہو کر گزر گئی متصل ہو کر گزر گئی اور میرا سارا آم کڑوا ہو گیا تو دوستوں ذرا دائیں بائیں دیکھتے رہو کہ تمہارے قلب کے قریب سے کسی بد عقیدہ کسی بد عمل یا بد اخلاق انسان کے قلب کی شاخ تو نہیں گزر رہی مولانا شاہ محمد احمد صاحب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جس کے اخلاق اچھے ہیں جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلو تو اللہ تک پہنچ پہنچ جاؤ گے یہ ایک اللہ والے کا لکھنؤ میں علماء ندوہ سے خطاب تھا پھر یہ شعر پڑھا تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے اور نفس کی خواہشات کو مٹانے کے بارے میں فرماتے ہیں سنیں یہ بات میری گوشے دل سے جو میں کہتا ہوں میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں باہر آئی اللہ پر مر مٹو اپنی خواہشات کو ختم کر دو ان شاء اللہ تعالی اللہ کو پا جاؤ گے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تم کو اللہ کیسے ملا فرمایا لا الہ سے ملا ہم نے باطل خدا حسیہ کو بھی چھوڑا جو بت ہیں چل اور جو باطل مانوی خداؤں کو بھی چھوڑا یعنی نفس کی وہ خواہشات جن کو اللہ نے منع فرمایا افرائی من تخذا اللہ ہوا یہ بری بری خواہشات مثلا عورتوں کو تانک جھانکنا بد نظری کرنا گانے سننا ماں باپ سے لڑنا بیوی پر ظلم کرنا یہ سب بھی الہ باطلہ ہیں جو اپنے غصے پر اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کو پانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا لہٰذا لا الہ کی تکمیل کے بعد آپ کو سارا عالم اللہ سے بھرا ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جدھر جائیں گے اللہ ہی اللہ نظر آئے گا سبحان اللہ اس لیے ہمت کریں بیویوں پہ ظلم مت کریں ان علی زوجی کا علی کا حق کتنے ہی تھکے ہوئے آئیں بیوی کو وقت دینا چاہیے اس سے تھوڑا بات چیت کرنی چاہیے گھر میں بچے ہیں بچوں کو بھی وقت دینا چاہیے بعض لوگ تحجد پڑھتے ہیں بہت پڑھتے ہیں اشراق بہت پڑھتے ہیں ہر سال حج عمرہ کرتے ہیں ہاتھ میں ہر وقت تصبیح رکھتے ہیں مسجد میں تو باعزیز بستانی بنے رہتے ہیں لیکن سڑک اور مارکیٹ میں ان کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے بد نظری کے مریض ہیں زبان سے غیبت کر رہے ہیں ماں باپ سے لڑائی کر رہے ہیں کانوں سے گانا سن رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بنیاد نفل پر نہیں رکھی وظیفوں پر نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بنیاد اپنی دوستی کی بنیاد گناہ چھوڑنے پر رکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا ابا حریرا محارم تکن آبد الناس اے ابو حریرا گناہ سے بچ جاؤ دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے آج لوگ نفلوں پر نفلیں پڑھ رہے ہیں تسبیحات پر تسبیحات ہو رہی ہیں لیکن جب نظر کی حفاظت کا موقع آتا ہے تو وہاں درجیب <laughs> تصبی درجیب اور نظر بر حسین یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نظر کی حفاظت کرو یہ عمل محض مستحب نہیں ہے محض مکرو نہیں ہے بد نظری سے بچنا فرض ہے فرض ہے بخاری شریف کی حدیث ہے یہ جو عورتوں کو کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھتا ہے وہ آنکھوں کا زنا کرتا ہے العینی النظر و زن السانی المنطق حج عمرہ کر کے آئے ہوائی جہاز پر بیٹھے سامنے حسین ایئر ہوسٹس آئی کہ حاجی صاحب کیا چاہیے آپ کو تو کہتے ہیں آپا ذرا پاپا لے کر آئیے گا <laughs> آپا ذرا پاپا لے کر آئیے گا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں شرم بھی نہیں آتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں یہاں نظر کی حفاظت کرو ورنہ حج عمرے کا سارا نور ختم ہو جائے گا میں نے ولزین جہاد فینا کی ان چاروں تفسیر کو جن کی آپ نے فرمائش کی تھی دوبارہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے اور جو نظر بچائے گا حضرت والا رہے کتنی حسین شکل ہو چاہے پوری دنیا میں حسن میں اول نمبر آئی بھی ہو اگر سامنے آ جائے تو ہمت کر کے نگاہ نیچی کر لو غزے بسر کر لو ملا علی قاری رحمت اللہ فرماتے ہیں جو نظر بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے بھائی اور جس کو حلاوت ایمانی دیں گے اللہ تعالیٰ پھر ایمان کی حلاوت دے کے واپس کبھی نہیں لیتے فی اشارت ان بشارت حسن الخاتمہ اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے وآخر اس لیے حسن خاتمہ کا فیصلہ ایئرپورٹ پر ریلوے اسٹیشن پر بس اسٹینڈ پر یا جہاں بھی نظر بچاؤ گے حلاوت ایمانی ملے گی اور ساتھ ساتھ ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا کتنی بڑی دولت ایمان پر خاتمہ ہو جائے ہم لوگوں کا جو نظر بچائے گا انشاءاللہ اس کو بیوی بھی اچھی لگے گی ایک آخری بات ہے حضرت والا کی اس کی تو تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں اس دنیا کے بادشاہوں نے لذت قرب خداوندی پر سلطنتیں قربان کر دی لیکن کسی عاشق صادق ولی کامل سے پوری تاریخ میں اس کی ایک مثال بھی ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ ولایت کو حکومت پر قربان کیا ہو یعنی ولی بننے کے بعد سمجھ گیا حضرات ماشاء اللہ اور یہ بھی حضرت والا فرماتے تھے تاریخ میں کبھی بھی یہ مثال نہیں ملتی کہ کسی اللہ والے نے خودکشی کی ہو نہ خودکشی کا اس کو خیال آتا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے خودکشی ایک سب میں نے حضرت سے پوچھا کہ دو تین لوگوں نے خط لکھا مجھے خودکشی کے خیالات آتے ہیں حضرت نے فرمایا وہ خودکشی کے خیالات اس لیے آ رہے ہیں کہ گناہ میں ملوث ہے کیونکہ اگر گناہ سے بچتا تو خودکشی کے کیوں خیالات آتے ہیں اس سے بولو سچی توبہ کرے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہیں گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دل میں نور عطا فرمائیں گے سچی توبہ کر لیں گناہوں سے ان خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے پھر یہ آ کیوں رہے ہیں کیونکہ ہم کافروں کے طریقوں پہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں ہم لوگ مایوس تو کوئی معصوم تو کوئی ہو نہیں سکتا سچی توبہ کر لیں وہاں عورتیں بھی آئیں گے شرعی پردہ کریں اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں انشاءاللہ اللہ کی ولیہ بن جائیں گی ٹھیک ہے نیند آپ کو بھی آ رہی ہے دعا کر لیتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ نبی یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے اس بیان اور جتنے بیان ہوئے قبول فرما لیجیے اے اللہ قبول فرما لیں اے اللہ قبول فرما لے اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے ہم سب کو ہماری ماں بہن بیٹیوں کو اللہ والا بنا دے ہمارے اخلاق اچھے فرما دے غصے کو پینے والا بنا دے چڑچڑا پن جھنجھلاڑ ختم فرما دے اے اللہ جھڑکتے جو ہیں ہم کسی بھی بچوں کو بیوی کو اے اللہ میں توفیق عطا فرما جھڑکے نہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ الناس نصف العقل لوگوں سے بتکلف محبت کرنا آدھی عقل ہے لا خیر فی من لا یالف ولا یؤلف اس میں خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا جس سے محبت نہیں کی جاتی ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ غصے کو پی جائیں چڑچڑا پن نہیں کریں جھڑکیں نہیں جھنجھلاہٹ نہ کریں بلکہ اللہ کے بلیوں کی طرح برداشت کر کر اچھے اخلاق سے مسکرا کر سے پیش آئیں کیا صرف باہر والوں سے مسکرانا ہے کیا بیوی بچوں سے نہیں مسکرانا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم گھر والوں سے مسکرا کر بات کریں اچھے اخلاق سے بات کریں اکمل مومن وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اس میں سے بہتی ہوں جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں مسکرانا جانتے بھی نہیں ہیں پھر بھی بتکلف اللہ تعالیٰ کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور شیخ کا ملفوظ سمجھ کر ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم مسکرا کر بات کریں غصے کو پینے والا بنا دیجئے معاف کرنے والا بنا میاں بیوی میں بہن بھائیوں میں ماں باپ میں بچوں میں آپس میں محبتیں قائم فرما خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دلوں سے بوجھ اور کینا نکال دے دلوں میں جو غصے بھرے ہیں ہمارے آپس میں نکال دیجئے اور دل میں جو انتقام کا جذبہ ہے آ کیسے نالائق ہیں ہم لوگ اللہ کے ولی تو لا شکوا فی ولا انتقام نہ شکایت کرتے ہیں نہ انتقام لیتے ہیں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کسی سے انتقام بھی نہ لیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہوا کہ آپ بے معاف کر دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قاتل کو پھر کیا تھا شیر رضی عنہ کے تو بہرحال تو معاف فرما دیا وہی نازل ہوئی باقاعدہ کہ معاف فرما تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تو بتائیے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نازل فرما رہے ہیں ابھی ذہن سے بہرحال نکل گئی آپ حضرات تو سمجھتے ہیں اس بات کو تو ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیے اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیارا ماحول دیا اللہ علیہ سے تعلق دیا ہے اللہ ہم اس کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتے پھر بھی ہم برے اخلاق سے پیش آتے ہیں مجھے بھی توفیق عطا فرما بتکلف نس پر جبر کر کے اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بیوی مسکرائے ہم لوگ چاہتے ہیں بچے مسکرائیں لوگ ہم سے مسکرا کے ملیں تو بیوی بھی تو یہی چاہتی ہے تو بچے بھی تو یہی چاہتے ہیں تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے مسلمان کا دل خوش کر دینا مومن کا دل خوش کر دینا جنات اور انسان کی عبادت سے بہتر ہے تو بیوی بچے بھی تو مسلمان اور مومن ہیں اور انسان ہیں اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کا دل خوش کریں ان کی جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں بیچاری خصوصاً جو پردے میں رہتی ہیں ہمیں توفیق عطا فرمان کے جھڑکے نہیں بلکہ ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ان کی سن کر ان کو اہمیت دے کر اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس پہ خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما کنجوسی سے بچا لیجئے اور پیسہ نہیں ہے تو محبت کے ساتھ کم پیسے والی چیز دلانے کی توفیق عطا فرما مگر بیوی اور بچوں کی بات کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما مجھے بھی توفیق عطا فرما میں بھی سب سے زیادہ کمزور ہوں آج بچوں کو جھڑک دیتے ہیں اے اللہ بچوں کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ہمیں توفیق عطا فرما ان بچوں کی قدر کریں ورنہ کتنی مائیں ہیں بیچاری رو رو کے خط لکھتی ہیں میسج اور فون ہیں یا ہم لوگ بے اولاد ہیں آپ دعا فرمائیں ہماری اولاد ہو جائے ہمیں اللہ نے اولاد دی ہم اس کی قدر نہیں کرتے بچوں میں ظلم کرتے ہیں پٹائیاں کرتے ہیں آ اس کی وجہ سے بچے بیمار پڑ جاتے ہیں اور جب ماں باپ لڑیں گے تو بچوں میں کیا اثر ہوگا اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اللہ والے لڑتے نہیں ہیں بلکہ لڑنے سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے ہمیں توفیق عطا فرما لڑائی جھگڑے ختم کریں اپنے گھروں سے بلکہ محبت سے پیش آئیں اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے ورنہ سارا انوار ضائع ضائع ہو جاتے ہیں غصہ کرنے سے سارا ایمان تباہ ہو جاتا ہے مگر توبہ سے واپس بھی آ جاتا ہے اس سے بڑھ کر آ جاتا ہے آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے غصے کو پی جائیں گے جھڑکیں گے نہیں یوں ہل ہل کے جھنجھلاہٹ نہیں کریں گے بلکہ اپنے غصے کو پی کر مسکرا کر بات کریں گے یوں غصے والے کو بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے غصے والے کو ڈپریشن کا بھی مریض ہو جاتا ہے اب غصہ پی جائے گا مسکرائے گا تو ٹھنڈا رہے گا اے اللہ ہمیں حلیم و تباہ بنا رقیق القلب بنا رحیم المزاج بنا مزاج میں رحمت کی شان غالب ہو اور مرداش کا برداشت کا مادہ ہو ایک صاحب نے بد صبح بتایا بچوں کو چھڑیوں سے مارتے تھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو <laughs> اے اللہ میں توفیق عطا فرما کہ ہم جیسے ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو کوئی نہ مارے اور اچھی تربیت کرنے کی سلیقے عطا فرما جیسے ہمارے شعر شیخ نے سکھایا اے اللہ میں توفیق عطا فرما کہ اپنے بچوں کو مارے نہیں بلکہ محبت سے سمجھائیں جیسے ہم محبت کے پیاسے ہیں ہمارے بچے ہماری بیوی بھی محبت کی پیاسی ہے ہم محبت کے پیاسے ہیں تو جیسے ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے محبت کریں ہمارے بیوی بچے بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا باپ ہماری بھائی ہمارا بیٹا محبت کرے تو ہم کیوں نہیں محبت دیتے جبکہ حدیث میں آتا ہے پہلے محبت کرو تو محبت ملے گی لا خیر یا خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا جس سے محبت نہیں کی جاتی اے اللہ اس فاسقانہ دل کو بدل دیجئے اس دل میں اپنی ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجئے توازو عطا فرما دیجئے تکبر نکال دیجئے آپ کے لیے اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ لوگ کیسے ہی عمل کریں ہمیں شریعت کو دیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مخلوق کا خوف نکال دیجیے اور میرے پیارے محبوب مرشد عارف باللہ شیخ زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے خادم خاص حضرت والا سید شاہ جمین میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر کو نور سے بھر کے ان کے درجات بلند فرما ان کی مغفرت فرما ان کے بال بال ہر سیکنڈ ان کے درجات سائید ہر ہر سیکنڈ بلند فرما اور ان کی جو اولاد ہیں ان کے گھر والے پوتا پوتی نواسا نواسی اور داماد گھر والے خاندان والے اے اللہ ان دونوں مشائق کے ان سب کے گھروں پہ گھر والوں میں خوب رحمتوں کی بارش شرما حضرت مولانا مظہر صاحب کا الختم عالیہ حضرت والا کی بیٹیا صاحبہ اور حضرت والا کے پوتے چاروں پوتے اور گھر والے خاندان والے اور میرے موجودہ مرشد کیسے پیارے ہیں میرے پیارے شیخ قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامر خاتم عالیہ ان کے گھر والے خاندان والے ان کی اولاد ان کی ضروریات قیامت ہوئی ضروریات پہ رحمتوں کی بارش فرما ہمیں با ادب بنا بے ادبی سے بچا میرے شیخ عجیب نصیحت تھے درد بھری آج کل جو عذاب آ رہا ہے دینداروں کے اوپر اس کی وجہ یہ ہے کہ بے ادبی کرنے لگے ہیں بڑوں کی بے ادبیاں کرنے لگے چھوٹوں پر رحم نہیں رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کے مستحق ہو رہے ہیں چھوٹوں پہ جو رحم نہیں کرتا جو بڑوں کا اکرام نہیں کرتا جو علماء کا اکرام نہیں کرتا فلحی سا منا فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے آپ بتائیے جس کو یہ وعید ملے گی اس کو کیسے سکون مل سکتا ہے تو ہمیں توفیق عطا فرما ہم چھوٹوں پہ رحم کریں بڑوں کے ادب کریں اے اللہ ہم چھوٹوں کو توفیق دے ہم بڑوں کا ادب کریں اور ہم بڑوں کو جو بڑے ہیں کسی بھی درجے میں بڑے ہیں عمر میں بڑے ہیں منصب میں بڑے ہیں ان کو توفیق عطا فرما کہ چھوٹوں پہ رحم کریں اور ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ علماء کرام کا مشائق کا ادب کریں بے ادبی سے بچا لے اور بیویوں کو توفیق دے کے شوہر کا ادب کریں شوہروں کو توفیق دے بیوی کو چھوٹا سمجھ کر اس پہ رحم کریں اے اللہ ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے ہم میں سے نہیں ہے کتنی سخت الفاظ ہیں ہمیں توفیق عطا فرما بے ادبی سے بچا بچا بڑوں کا ادب نصیب فرما اس دھڑاکے سے بے ادبیاں کرتے ہیں اللہ والے تو برداشت کر کے معاف کر دیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہاتھی کو کوئی ستا لے تو کچھ نہیں ہوتا ہاتھی کے بچے کو چھیڑے گا تو ہاتھی اس کا سون میں لے کے اس کو دبا دیتا ہے اللہ والوں کو کوئی ستاتا ہے یا ان سے مذاق اڑاتا ہے تو اللہ والے تو معاف کر دیتے ہیں اس کے بعد اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے ہمیں توفیق عطا فرما کے ہم اللہ والوں کو نہیں ستائیں اللہ ہم سب کو اللہ والوں کا ادب نصیب فرما قاری صاحبان کا ادب نصیب فرما سفید داڑھی والوں کا ادب نصیب فرما بڑی عمر والوں کا ادب نصیب فرما اور یا اللہ ان سے بدتمیزی سے بچا سفید داڑھی والوں سے یا بڑی عمر والوں سے بدتمیزی سے بچا ادب با ادب بنا دے تاکہ بانا نصیب بن جائیں بے ادبی سے بچا لے دل نہیں چاہتا پھر بھی والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما والدین اگر ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں پھر بھی ہمیں توفیق عطا فرما ان سے بدتمیزی نہ کریں ان سے اف بھی نہ کریں ان کے ساتھ کندھے جھکا لیں <laughs> ہمیں توفیق دے اے اللہ توفیق دے جو بیویاں شوہروں سے بے ادبیاں گستاخیاں زبان چلاتی ہیں ان کو توفیق عطا فرما یہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اے اللہ اخلاق والا بنا دے اخلاق والا بنا دے ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنا دے اے اللہ ولی تو بڑی بات ہے انسان بنا دے جانور پنے سے توبہ تو نصیب فرما اور انسان بنا دے انسان وہ ہے جس کے جسے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے زبان اور ہاتھ سے اے اللہ زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما غصے کو پینے والا بنا اور معاف کرنے والا بنا آپ خاص فضل فرما دیجیے اللہ علیہ نبی رمی عامر یار ہمارا المرسلین صلی اللہ تعالی جی چھوٹا بھائی ایڈمٹ ہے اللہ اس کو صحت عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں خاندان میں جو جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما اس سے پہلے کہ ہمیں کینسر ہو بلڈ کینسر ہو اے اللہ صحت ہوتے ہوئے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آپ پر فدا ہو جائیں اس سے پہلے کہ ہسپتال میں داخل ہوں اور پھر آ آ نکل رہی ہو پھر اللہ والے یاد آئیں پھر پتا چلے گا کہ وہی بیوی ہمارے کام آئے گی وہی ہمارے وفادار دوست ہی کام آئیں گے یہ لڑکیاں ہمیں لات مار کے بھاگ جائیں گی وہ صلی اللہ علیہ نبی یا عامراہ ایک صاحب بیوی کو بہت ستاتے تھے دوسری لڑکی کے چکر میں پڑے ہوئے تھے اور جب شوہر بیمار ہو گیا پیشاب بند ہو گیا فالش کچھ گر گیا تو وہی بیوی کام آئی اس نے پیشاب پخانہ اٹھایا پھر پتا چلا کہ آ کہاں گئی وہ لڑکیاں جن پہ فدا ہوتے تھے اس لیے اسکر اللہ پھر رخا یسکر کم پھر شدھا تم سکھ میں اللہ کو یاد رکھو دکھ میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا سکھ میں تو مستیاں سوچتی ہیں اور جب دکھ پہنچتا ہے پھر آہ کر کے اللہ والے یاد آتے ہیں